اور نہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے راہ پر لاؤ تو تم اسی کو سناتی ہو جو ہماری آیتوں پر آمان لائے تو وہ گردن رکھے ہوئے ہیں